کوئی کراچی سے جسے منی منی یورپ کہتے ہیں کون سی بدماشی کی ظلم کراچی میں نہیں آئے ارے بے وقوفو ہو وہاں تم نے دین پھیلا لیا ادھر آ گئے نہیں سمجھی بات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 ہمیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلوا لیں گے جس کو کہو نا مراد کہتا ہے مسلمان ارے کلمہ کا قرآن مجید میں مسلمان کی نشانی کلمہ نہیں بتائی گئی سارا قرآن مجید کھولو انموبن آزاد ہو کر اللہ وجلت ہو محبوب مومن وہ ہیں جو میرا نام لیا جائے دل کانپ جائے ہاں ڈر جائیں ہر کے مومن کافر مطلق بوت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 چار جگہ چیکنگ ہے امریکہ کو یہاں دے دے رکھے ہماری چیکنگ ہو رہی ہے یہاں سب دہشت کر دے تمہاری نکاح میں ظلم بیان کرنا ارے ایک بندے نے قتل کیا میں سو بار ہوں اس نے قتل کیا میں مجرم ہوں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 ہیں مولوی کے خلاف ہوتا وہ اونچی ہوتی ہے بھائی ہوتی ادھر نہیں بولتے داڑھی والا گناہ کرے بہمان چڑھ جاتے ہیں تمہاری ماں کا ہماری ماں کا قانون ہے داڑھی کا ہے سننا تھا بئیمانو جو داڑھی والا گناہ کرے چڑھ جاتے ہو ارے داڑھی بھی سننا تھا شادی بھی سننا تھا پھر بئیمانو شادی والے کو کیوں نہیں کہتے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 انہوں نے بہشتی قرار دے دیا کہ تم بہشتی ہو اور فتح گیاس میں ہے یہ دل شریف سے بحث بانٹنے والے فتح گیاس میں ہے جو کسی کو بحثی کہے یا بحثی خبر دے وہ مطلب جان جانے بحثی خبر ہے بریلوی کو پتا دین کا کہ بیسٹ کی خبر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ بھی دس صحابہ کو بھائی مان تمہیں مولوی ایسے تمہیں دین سے بہر کر رہے ہیں صحابہ کا کی چھا پر بیٹھے ہیں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 نات کیا پڑھ سکتے بس سلام سلام پڑھ سکتے وہ نہیں پڑھ سکتا دے دا امام غزالی فرمائے امام غزالی فرمائے میری اسی نہ پڑھے عورت ہی نہ پڑھے ورنہ بد عادت ہو جائے گی اب وہ نورانی صاحب کے بیٹے نے تقریر کی جی بریلویوں کے مدر سے اجڑ گئے ہیں اور دیوبندیوں کے آباد میں نے کہا جی مطلب تم ہو مقصد وہ ممبا تو تم ہو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

اور آیا تھا ہمار سلّ کا اللہ کافت اللہ محبوب ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے کافی بنا کر بھیجا یہ سایت کا مستاق ہے دیوبند آفتوں مینو نبادل کرو بتاخر بے وہ بےمانو مانو میری آیا تو بھائی مان لاتے ہو بعض نہیں آتے کیوں نہیں مانتے یہ وہی منافع ہے بعض مانتے ہیں بعض حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ نے فرمایا یا ہو ہسبو اللہ اے میرا نبی تجھے میں کافی ہوں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 فوجی کو دیکھو تو دس دس کمرے دس دس کوٹیاں ایک اور دب ہے ایسا لگتا ہے اے سی دس دس اے اے سی سی ایک فوجی کی اور بل ہم زمین غریبوں کے تجاوزات مکان کے بزرگ فرماتا ہے نارا تجاوزات کا لوٹے خزانے رات دن کام کو بھی ساتھ تو نارا تجاوزات کا تو کتنا بدنوان ہے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 ہمارا موہنی پر ہم اللہ علیہ جیل میں فوت ہوئے تو بس آپ کہو پھر جو بنے وہ سہو خاموشی توڑ توڑ نہیں کرنا جلوس نہیں نکالنے ہڑتال صرف ہاتھ کہو بس مت کہو آپ کی برکت یہ ہے کہ دیکھو آپ کہنے سے کیا کچھ ہوتا ہے کرو